حضرت ابی جیل زوجہ حضرت داؤد علیہ السلام تالود کے خوف سے حضرت داؤد علیہ السلام ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور نبوت نہیں دی اس وقت تک وہ اس سرگردانی میں رہے لیکن حضرت شمویل علیہ السلام ان کے حامی تھے اور جب آپ حضرت علی بن اخصوب علیہ السلام کے قیام گاہ پر پہنچے اور ان سے اپنی مجبوریاں بیان کی ہیں تو وہ بھی آپ کے طرفدار مددگار ہو گئے تھے ان کے سوا اور بھی کئی سو نوجوان بہادری کی ایک جماعت ان کے ماتحت ہو گئی جو ہر وقت ان کے ہمراہ کاب اور ان کی امداد کے لیے سرفروشی کے لیے تیار تھی یہ سب بڑے بہادر اور جنگجو تھے جہاں گئے کچھ نہ کچھ جنگ کا سامان ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی جماعت ہی کو سربلند کیا اس عرصے میں حضرت شمع علیہ السلام کا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بڑے حامی تھے انتقال ہو گیا بنی اسرائیل ان پر بہت روئے اور راما میں ان کے گھر ہی میں انہیں تفن کیا وہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام چل کر دشت فاران میں اترے اس سرزمین میں بمقام معاون ایک شخص رہتا تھا جس کا مقام کرمل میں بہت کاروبار تھا اور یہ بڑا مالدار اور تین ہزار بھیڑوں اور ایک ہزار بکریوں کا مالک تھا اس کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابھی جیل تھا یہ عورت بہت اچھی سمجھدار اور خوش رو تھی اس کا حسن صورت اور حسن سیرت اس قابل تھا کہ ابھی جیل کی بہت قدر کی جاتی تھی اور وہ بھی عزت سے رہتی رکھی جاتی تھی لیکن نابال بڑا سنگل تھا اور بدکار تھا اور یہ کالی کے خاندان سے تھا اس نے کبھی ابھی جھیل کا دل خوش نہیں رکھا پھر بھی وہ اس کی خیر خواہی میں رہی حضرت داؤد علیہ السلام نے بیاحان پاران سے دس جوانوں کو مل کر روانہ کیا اور کہا کہ تم نابال کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ آپ کے چرواہے اور گلے دشت میں ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا لہذا جو کچھ بھی ہو سکے مہربانی فرما کر اپنے خادموں اور اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیجیے مگر نابال نے اس کے جواب میں بہت ہی بے اتفاقی برتی اور کہا کہ حضرت داود علیہ السلام کون ہیں بہت سے نوکر چاہ کر اپنے آنکھوں سے بگاڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں کیا ہم اپنا روٹی پانی اور زبی ہے اس کو بلا وجہ دے جس سے ہم نہیں جانتے کہ کون ہے اور اس کے ساتھی کون لوگ ہیں یہ دسو جوان ناکام واپس آئے حضرت داؤد علیہ السلام نے نابال کا پیغام سن کر حکم دیا کہ سب اپنی تلواریں باندھ کر تیار ہو جاؤ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار زیب کمر کی چنانچہ چار سو سوان چلے اور دو سو جوان اسباب کے پاس ٹھہرے رہے ان جوانوں میں نابال کے گلے بان بھی تھے انہیں گلے بانوں میں سے ایک نے ابھی جھیل کو فوراً جا کر اطلاع دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمارے آقا کے پاس مبارکباد کے لیے قاصد بھیجے تھے جو وہ جھنجلا دیا گئے اور سخت کلامی کی حالانکہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی کہ کسی طرح کا ہم کو نقصان نہیں پہنچایا جب تک ہم نے ان سے ملے رہے ہماری کوئی شے گم نہیں ہوئی اب تم سوچ سمجھ لو کہ کیا کرو گی ہمارے آقا اور اس کے سارے گھر پر بلا نازل ہونے والی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام ایسا شخص ہے کہ کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا اور جو وہ چاہتا ہے کر کے رہتا ہے ابو جیل جلدی سے اٹھی اور دو سو روٹیوں کے پار تھی اور پانچ بھیڑے پکی ہوئی تیار اور پانچ پیمانے بھنے ہوئے غلے کے اور ایک سو خوشے کشمش کے اور دو سو بوریاں انجیر کے ساتھ لی اور ان سے سب چیزوں کو گدے پر لاد کر اپنے نوکروں سے کہا مجھ سے آگے روانہ ہو میں بھی تمہارے ہی پیچھے آتی ہوں اس نے اپنے شوہر نابال کو کچھ اس واقعے کی خبر نہیں کی اور جیسے ہی یہ خچر پر سوار ہو کر پہاڑ کی آڑ میں سے نشیب میں اتری ویسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام اور ساتھ کے سب لوگ بھی استقبال کو بڑھے اور اس سے ملاقات کے لیے پیش قدمی کی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ اس بیان میں ہم نے بے فائدہ اس کی نگہبانی کی کوئی شے اس میں سے نہ کھونے پائی مگر اس نے نیکی کے بدلے بدی کی صبح کی روشنی پھیلنے تک اگر میں ایک چاندار کو بھی چھوڑ دوں تو خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے بلکہ اس سے زیادہ بھی جیل بڑی اجلت کے ساتھ خچر سے اتر کر حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے اوندھی گر پڑی اور زمین پر ایفانی رکھ دی پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاؤں پر گر پڑی اور کہا کہ میرے آقا صرف مجھ پر کرم کرے اور اجازت دیجیے کہ آپ کو لونڈ آپ کے کانوں میں کچھ کہنا چاہتی ہے اور براہ کرم اس کی عرض سنیے میرے آقا آپ اس نالائق مرد کی باتوں میں ایسے گرفتہ نہ ہو اس نابال کی باتوں پر نہ جائیے کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ایسے ہی اس کے وہ نابال احمد اس کا نام ہی ہے میں نے آپ کے جوانوں کو نہیں دیکھا تھا ورنہ اس کی نوبت ہی نہ آتی اب یہ ہدیہ جو آپ کی لونڈی لے کر آئی ہے اسے قبول فرمائیے کہ جو جوان حضور کے ساتھ ہیں ان کو بانٹ دیا جائے اور اس لونڈی کا گناہ وہاں فرمایا جائے خدا آپ کو معین مددگار ہے اور رہے گا میں چاہتی ہوں کہ جس وقت خدا حضور کو بنی اسرائیل کے سردار کرے اور میرے آنکھا پر مہربان ہو تو اپنی کنیز کو ضرور یاد فرمائیے گا حضرت داؤد السلام نے ابھی جیل سے کہا کہ بنی اسرائیل کا خدا مبارک و مہربان ہے جس سے میرے استقبال کے لیے بھیجا تیری عقل بہت اچھی ہے اور تو خود بہت مبارک ہے مجھے خون ریزی اور انتقام لینے سے بچا لیا اگر تو جلدی نہ کرتی تو صبح تک نابال کا ایک جانور بھی باقی نہ رہتا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہہ کر ہدیہ قبول کیا اور کہا کہ اچھا تم جاؤ ابھی جیل جب گھر آئی تو دیکھا نابال شراب کے نشے میں بدمست ہو رہا تھا اور اپنے آپ میں نہیں ہے یہ دیکھ کر ابھی جیل نے اس سے کچھ نہیں کہا خاموشی سے جا کر سو گئی جب صبح ہوئی اور نابال کا نشہ اتر گیا تب اس کی بیوی نے اس کو سب احوال کہا یہ حالات سن کر اس کا سخت دل مردہ ہو گیا اور وہ بدھ کی طرح خاموش بیٹھا اور اس دن سے وہ بہت غمگین رہنے لگا اس قدر کے دس روز کے بعد ہی مر گیا علیہ السلام نے سنا کہ نابال مر گیا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو توہین کی تھی اس کا بدلہ لے لیا اور اس کی شرارت کا مزہ جل چکھا دیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ابھی جیل کو پیغام بھیجا کہ وہ زوجیت میں آ جائیں جب حضرت علیہ السلام کے خادم ابھی جیل کے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تم کو اس کی بیوی بنانے کے لیے لے چلیں امید ہے کہ تم کو بھی یہ نسبت بخوشی منظور ہوگی یہ سن کر ابھی جیل اٹھ کر زمین زمین پر منہ کے بل گر پڑی اور خدا کا سجدہ شکر ادا کیا اور اس کر کہا کہ یہ لونڈی اپنے کے کے کے غلاموں پاؤں دھونے لیے حاضر ہے پھر ابھی جیل جلدی سے خچر پر سوار ہوئی اور پانچ اور نوجوان لڑکی کو ساتھ لیا جو اس کی جلوں میں تھی اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاتموں کے ساتھ روانہ ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو اسی وقت اپنی بیوی بنا لیا اور آگے روانہ ہوئے ہو کر سرزمین اسرائیل میں اپنے لشکر سمیت داخل ہوئے پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے سرزمین اسرائیل کی ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام اخنوام تھا اب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو لے کر روانہ ہو گئے تالوت اس وقت تک حضرت داؤد علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا اور کہیں کہیں دونوں کی مٹ بھیڑ بھی ہو جاتی تھی مگر تالوت کا کوئی داؤ نہ چلتا تھا ہاں ایسا کئی بار ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تالوت کو اپنے قابو میں پایا اور چاہتے تو اس کو قتل کر دیتے مگر ہر بار چھوڑ دیا اور آپ بچ نکلے آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک نہ ایک دن تالوت سے ہلاک ہو جاؤں گا بس میرے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ فلسطینیوں کی زمین میں جا رہا ہوں تاکہ تالو مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی حدود میں پھر مجھے نہ پائے اس طرح اس کے ہاتھ سے مجھے نجات مل جائے گی تب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں خنوم اور ابھی جھیل کو لے کر بادشاہ معقوب کے بیٹے اخنیش کی پناہ میں چلے گئے ان کے ہمراہی بھی بال بچوں سمیت ساتھ تھے عقیش کا قیام مقام میں تھا تالوت کو جب معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جات میں تو پھر یہ بھی بیٹھ گیا حضرت داؤد علیہ السلام نے عقیش سے کہا مجھے اضراء کرم اپنی مملکت میں کوئی ایسی جگہ دیجیے کہ میں وہاں جا کر قیام کروں عقیش نے شہر سفلا دے دیا چنانچہ وہاں ایک سال چار ماہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے لشکر کا قیام رہا یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے جسوریوں جزریوں اور امالقیوں پر حملہ کیا یہ لوگ سور کے راہ سے مصر تک اس سرزمین پر قدیم سے بستے تھے اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین کو فتح کیا صرف کے بادشاہ تلمی کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور خوب مال غنیمت لے کر سفلاج میں واپس چلے آئے اس کی چند روز بعد ہی فلسطینیوں نے اپنے لشکر بنی اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے جمع کیے عقیش سے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں تم کو بھی میرے ساتھ جنگ میں شریک ہونا پڑے گا حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بخوشی منظور کر لیا چنانچہ فلسطینیوں کے لشکر افیق میں جمع ہوئے اور بنی اسرائیل نظریل کے زمین میں ایک چشمے پر ٹھہرے مگر جب فلسطینیوں کے سرداروں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے لشکر کو عقیش کے ساتھ دیکھا تو یہ انہیں ناگوار ہوا انہوں نے کہا کہ ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ایسا نہ ہو کہ جنگ کے وقت وہ سے دشمنی کریں تب عقیش نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلا کر ہمارے امرا آپ لوگوں سے راضی نہیں ہیں آپ اپنے قیام گاہ کو واپس جائیں تاکہ یہ لوگ اور زیادہ ناراض نہ ہوں مناسب ہے کہ صبح ہوتے ہی اپنی ساری جماعت کے ساتھ تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور اپنے مقام پر پہنچ جاؤ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے لیکن جب تیسرے دن سقلا میں پہنچے تو دیکھا کہ مال جنیبی کی جانب سے سکلاج پر چڑھ رہے ہیں اور اسے آنکھ سے جلا دیا تمام عورتوں کو گرفتار کر کے لے گئے مگر کسی کو قتل نہیں کیا ان قیدیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی دونوں بیویاں خن اور ابھی جیل بھی اسیر ہو گئیں حضرت داؤد علیہ السلام بہت پریشان تھے اور ایک نئی مصیبت یہ پیش آئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو تسلی دی اور الزمیر کے بیٹے اور ابھی آسرن کی رائے سے اور ایک امالقی کی مدد سے اپنی جماعت کو لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور صبح سے شام تک ان کو قتل کیا صرف چار سو آدمی بچ کر بھاگ نکلے اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی تمام عورتوں اور اسباب کو واپس چھین لیا ان کی کوئی شہ تلف نہ ہونے پائی اپنی دونوں بیویوں کو بھی چھڑا لیا اور سب بال بچوں کو بھی وہاں سے پلٹ کر سقلاج میں چند روز آرام کیا پھر وہاں سے روانہ ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام یہودیہ کی بستیوں میں چڑھ آئے اور جسرون میں آئے تو دونوں بیویاں ابھی جیل اور اخنوام بھی ساتھ تھیں سب ہمرائیوں کے بیوی بچے بھی ساتھ تھے یہودا کے لوگوں نے ان سب کی بڑی آہو بھگت کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے گھرانے کا بادشاہ بنایا اور ان کو سادل کے مر جانے کی خبر دی جس روم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں کئی بیٹے پیدا ہوئے پہلے بیٹے کا نام خنوم نیر خنویل کے وطن سے پیدا ہوا تھا نون رکھا دوسرے بیٹے کا نام جو ابھی جیل کے وطن سے پیدا ہوا کلاب تھا تیسرا بیٹا اسلوم تھا جو تلمی بادشاہ جسور کی بیٹی محکمہ کے پیٹ سے تھا اور چوتھے کا نام اور دنیا اور اس کی ماں کا نام حجیت تھا پانچویں بیٹے کا نام سفیہ اور اس کی ماں کا نام ابی تال تھا اور چھٹے کا نام شرام یہ اشتلا کے وطن سے پیدا ہوا تھا مگر یہ نامعلوم اور ابی تال اور اشتلا کو حضرت داؤد علیہ السلام کب اپنی زوجیت میں لائے اور یہ کہاں کی رہنے والی تھی غالب رکمان یہ ہے کہ یہ عورتیں جسون ہی کی ہوں گی جن کو یہاں آپ کی زوجیت میں آنے کی عزت حاصل ہوئی اس کے بعد بنی اسرائیل کے سب فرقوں کے سردار جسوم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور سب نے عہد کر کے انہیں اپنا بادشاہ بنایا اور ان کو یروشلم لے گئے حضرت داؤد علیہ السلام نے جسرون سے یروشلم میں آ کر اور ہرمین اور لونڈیا کی اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بیٹا بیٹی پیدا ہوئے بیٹوں کے نام یہ ہیں شمو سباب تتن سلیمان بیمار یوفا نجفا یسا یدا یفاغ یہ کل گیارہ بیٹے ہیں واللہ اللہ یہ تمام واقعات تورات سے ماخوذ ہیں جو کہ تحقیق طلب ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو آمین تم آمین